بس ملوں محمد لوں و مسل و مسلم بامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ مختصر وقت میں جس موضوع پر مختصر کلام کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے بعض محرم خانوں کے لیے فقیر چشتی کا تحفہ ایک لاہوری ڈاکٹر اور دوسرا فضائی خفاش گجرام والوی لاہوری ڈاکٹر نے یزید کو قتل امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذمہ دار قطعی یقینی ثابت کرنے کے لیے معجم کبیر سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بہت بڑی ایک طویل روایت پیش کرتا ہے جس روایت کو وہ اپنے دعوی مظعومہ اور دعوی باطل اور دعوی کذب کے لیے حرف آخر دلیل سمجھ رہا ہے اور بغلے مار رہا ہے کہ یہ سند ہے اس کی اولن میں اس انگریزی فیض یافتہ ڈاکٹر کا مبلغ علم علمی بساط لغت عربی تو عربی لغت عجمی جو ہے نا اس پر اس کا عبور آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں کس درجے کا یہ عالم ہے اس کا اندازہ خود آپ لگا لینا جو اس نے روایت پڑھی ہے معجم کبیر سے اس میں لفظ آیا ہے مسقرعین اس کو حضرت پڑھتا ہے مسقرعین فی سعید واحد جبکہ لغات گواہ ہیں یسرع اسر باب ہی نہیں ہے سرع یسرع تسریع ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی کو مار کر کسی جگہ پر گرا دینا اسراع سرے سے باب نہیں اور یہ مسرائن پڑھ رہا ہے اسرا باب سے تو اس کا مطلب یہ نکلا یا تو لغت دیکھتا نہیں یا دیکھنا جانتا نہیں ابھی تو حضرت عراق سے فیض یافتہ ہے عراق سے علم پڑھ کر آیا ہے ہم نے تو یہی علم کی خدمت کی ہے تو اتنا تمیز نہیں ہے عراقی عربیدان کو کہ لفظ مسرعین ہے کہ مسرعین ہے دوسرا لفظ دنیا کائنات میں مشہور تاریخ ہے تبری تبرستان کی طرف نسبت لب اللباب میں امام سیوتی رحمہ اللہ نے اس کے لیے حوالہ دے رہا ہوں ورنہ میرے پاس تو اس سے اوپر بھی جو اصل اصل ہیں امام سیوتی کے لیے ان کتابوں کو بھی حوالے موجود ہیں امام سیوتی کی لب اللباب کی اصل ہے اللباب فلن صاحب وہ امام جزری ابن جزری اس سے اوپر سب کا اصل ماخذ ہے الانصاب سمعانی کی سب میں چلو میں ایک چھوٹی کتاب لب الباب کا حوالہ دے رہا ہوں اس کو وہ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوا کیا کہہ رہا ہے یہ سنیں تبری تاریخ تبری میں ابن تبری نے یہاں تابری کو بول رہا ہے تبری اجمی زبان کی بات بھی میں نے کی ہے اجمی زبان میں عام لفظ چلتا ہے سردار تو یہ دیکھو وہ بول رہا ہے سردار جو کہ سرداروں کے اندر بھی اللہ اکبر حقیقت یہ ہے کہ سردار کو سردار پڑھنا یہ سر صرف اسی بے سر کے لیے یہ سر آپ کو کہیں نہیں ملے گا اسی روایت میں لفظ آیا ہے لم یش رکو شارے کا یش رکو اس کا مانا ہوتا ہے شریک ہونا حصے دار ہونا جس کا مطلب ہے وہ قتل حسین میں شریک نہیں ہوئے یہ کہنا چاہتا ہے رابی اس کو پڑھتا ہے لم جوش لم یشرکو فی دماغ اور اشراک یشر کو اشراک کا معنی ہوتا ہے کسی کو شریک ٹھہرانا اگر یہ تجھے یشرکو اور یشرکو کا فرق نہیں آتا تھا تو کسی بھابھی سے پوچھ لیتا کیونکہ بھابھیوں کو بہت زیادہ اشراک کا خفت ہے میں وہ تو جانتے ہوں گے تو ان سے کسی سے پوچھ لیتا کہ اس کو یشر کو پڑھنا ہے یا یشرکو کو پڑھنا ہے لیکن کوئی بعید بات نہیں تھی کہ جس جس سے پوچھتا وہ بھی اس کا بھائی ہوتا خیر آگے چل کر گل کھلاتا ہے یہ حسینی اللہ اکبر شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو امام حسین کا نام لیتے ہیں کہتا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا یزید کو یہ ایف آئی آر قتل حسین کی تیرے اوپر کٹے گی اور یہ صنعت کے ساتھ یعنی کتابوں میں یہ موجود ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے قتل کیا ایف آئی آر تم پہ کٹے گی اور یہاں وہ ظالم بتا تو صحیح ایف آئی آر تو انگریز کے دور کی ایجاد ہے اس لانتی دور کی جس لانتی دور میں تیرے جیسے بھکن پیدا ہوئے ہیں یہ اس دور کی ہے جس لانتی دور میں تیرے جیسے بھکن انگریز نواز انگریز غلام بیٹھے ہوئے اس دور کی بات ہو رہی ہے یہ ایف آئی آر اور تو اب مولا حسین کے دور میں ثابت کرنا چاہتا ہے صحابہ کے دور میں لیکن تیرے جیسے زر خرید ڈاکٹروں سرفروش ڈاکٹروں بے ضمیر اور دین فروش ڈاکٹروں سے ایسی تہمت لگانا ایسا جھوٹ بولنا کوئی بعید نہیں ہے کیوں تم کیا کچھ کہتے ہو انگریز کی فضائی مخلوق کو کیا کچھ کہتے ہو پاکستان کو انوار رسول مدینہ شریف کے انوار و تجلیات کا اکثر جمیل کہتے ہو اور عجیب بات یہ ہے پھر خود ہی منہ سے کہتے ہو یہاں انگریز کا نظام ہے جبکہ پاکستان مدینہ منورہ کے و تجلیات کا ایک اکثر جمیل ہے آج پاکستان کے اندر جو انگریز کا قانون ہے بدی کے جو اڈے ہیں تجھے اتنا تمیز ہے پر تمیز تجھے ساری ہے لیکن تم بے ضمیر جان بوجھ کر کفر میں مضبوط ہو چکے ہو انگریز کو خوش کرنے کے لیے تاکہ مراعات حاصل کرتے اور تمہارے مراکز جو ہیں وہ بنتے رہیں اور چلتے رہیں بتا تو جو مدینہ کا اکشر جمیل کہہ رہا ہے دور حاضر کے مدینے کی بات کر رہا ہے یا دور رسالت کے مدینے کی بات کر رہا ہے اگر دور حاضر کی بات کرتا ہے یہ تو وہابیوں کا مدینہ ہے حکومت بھی وہابیوں کی ہے عمارتوں بھی وہابیوں کی ہے اور اگر دور رسالت کی بات کرتا ہے تو پاکستان میں نہ وہ عمارتیں ہیں نام و نظام ہے خود ہی تو کہہ رہا ہے جو کچھ دیکھ رہا ہے تو تو خود کہہ رہا ہے یہاں بدی کے اڈے ہیں فلان ہے فلان فلان ہے ہے تو کیا بدی بدی کے اڈوں کو اے ظالم پاک رسول کا نور سمجھتا ہے پاک رسول رسول کی تجلی سمجھتا ہے کیا مدینہ شریف میں یہ بدیاں تھیں تو خود کہہ رہا ہے لیکن یہ تمہارے جو سرپرست بیٹھے ہیں جن کے غلام اور ٹٹو بن کر تم لوگ جیتے ہو ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہی ہے تو ایف آئی آر اس دور میں ثابت کرنا تیرے جیسوں سے کوئی بعید نہیں ہے میرے دوستو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا علم کتنا ذلیل اور کتنا سطحی ہے اس کو کبھی پنڈی کا نیفا ذلیل کرتا ہے کبھی اس کو کوئی ذلیل کرتا ہے کبھی کوئی اور حقیقت میں جو اعتراض اس پر اٹھاتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں اس کو جواب ہی نہیں آتا لیکن یہاں پر جو غلامی در غلامی بے زمیری در بے زمیری کی روش چل گئی ہے تو اس کو سننے والے بھی پڑھنے والے بھی گنگے بنے بیٹھے علیہ صفی کمراج رشید کیا تم میں کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہے جو اس کو پکڑے سامنے بیٹھے ہوئے کھڑا ہو جائے کہ حضرت اتنا بڑی کچے یہ کیا اور دین کے ممبر کے وارث بن کر بیٹھے ہیں اور تمیز اتنا نہیں ہے آپ کو تو آپ کے لیے تو بیٹھنا جائز نہیں ممبر پر کجا آپ کنزول علماء اور قائد بن کر بیٹھ گئے اب جس روایت کی بات کرتا ہے اس کی طرف چلتے ہیں وہ روایت نمبر بتاتا ہوں معاوضہ میں کبیر سے ایک ہزار پانچ سو نبے اسی روایت موجم کبیر کا یہ نسخہ جس سے وہ حوالہ پیش کر رہا ہے جلد نمبر دس اس کے نیچے لکھا ہوا ہے محقق نے قال فی المجمع وفی ہے جماعت لم عارف ہوں کہ اس روایت میں سند میں وہ جماعت ہے کہ جس کو میں پہچانتا نہیں ہوں یہ مجمع میں کہا یعنی مجمع الزوائد میں اور مجمع الزوائد یہ ہے امام نور الدین حیثمی رضی اللہ تعالی عنہ جو حافظ ابن حجر اسکلانی کے شیخ تھے بہت طویل روایت ہے جھوٹ طویل ہوتا ہے بارہ ایک پچیس کتنا بارہ ایک پچیس نسخہ حسین سلیم اسد دارانی کی تحقیق والا دار المنہاج سے چھپا ہوا پندرہ جلد ہے اس پر حافظ الدین ہے فرما رہے ہیں روا تبرانی وفی ہے جماعت لم عارف اس میں ایسی جماعت ہے جس کو میں نہیں پہچانتا یعنی راوی ایسے ہیں کہ جن کو نہیں پہچانتا اور نیچے دارانی نے جو فیصلہ کیا وہ ہارا اسناد مسلسل بالمجاہیل بل کہ یہ سند ایسی ہے کہ جس میں تسلسل ہے نامعلوم لوگوں کا خدا جانے کون ہیں کیا بلا ہیں کس مذہب کے ہیں کس عمل کے ہیں کس حال کے ہیں کوئی معلوم نہیں تو تجھے شرم نہیں آتی ایسی سند کو سند کہہ رہا ہے جو جل مجاہل کے ساتھ مسلسل ہوگی وہ سند ہوگی اس کو اس روایت کا تو اعتبار کرتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ تجھے اس انگریزی دور نے علم کی مسنت پہ بٹھا دیا ہے ورنہ تیرے جیسے محققین وہ بازار میں صرف ریڑھی لگا سکتے تھے یا اڈے کے ہاکر بن سکتے تھے ہاکر بس اڈے پر ہاکر بن کر آواز لگا سکتے تھے ورنہ تمہارا کیا کام ہے کے تھا یہ تو مختصر لاہوری ڈاکٹر کی بات کی یہ اس کو تحفہ دیا ہے علامہ اقبال کا جو حوالہ اس نے پیش کیا ہے شعر سے کہ بنا لا الہ امام حسین ہیں تو اس کو اتنا تمیز نہیں کہ بڑے بڑے مشائق شہرت کی بنا پر بات کر جاتے ہیں لیکن اس سے حقیقت نہیں بن جاتی مثلا شیخ سادری نے لکھ دیا رحمہ اللہ کریمہ میں کہ یہ گھومتا آسمان حالانکہ اعلی اور بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آسمان کو گھومتا ماننا یہ فلاسفہ کا نظریہ ہے تو فلاسفہ کے نظریے کی جو شہرت تھی شیخ سادی پاک نے اسی کو لے لیا دیکھنا دیکھنا تو پڑتا ہے کہ حقیقت کیا ہے امام حسین پاک کو کہا جا رہا ہے کہ خون میں آپ لت پت ہوئے تو لا الہ کی بنیاد بن گئے تم خدا کا خوف کرو کیا یہ خصوصیت امام پاک کی بنے گی لا الہ کی بنیاد بننے کی علت تو بنا رہے ہو خون میں لت پت ہونا تو خون میں لگ پت تو ایک شخص نہیں ہوا وہ تو لاکھوں مسلمان ہوتے رہے پھر تو ہر ایک لا الہ کی بنیاد بن گیا تو پھر تخصیص کا کیا مانا خطابی باتیں اور ہوتی ہیں برہانی باتیں اور ہوتی ہیں دوسری بات لا الہ کی بنیاد پہلے لفظ کو دیکھو پہلے تو یہ شیر ہی شیعہ کا ہے خواجہ اجمیری کا ہے نہیں اس پر اتفاق ہے پھر لا الہ کی بنیاد اتنا بڑا لقب جو دے رہے ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ کی بنیاد تھے امام حسین سے پہلے کوئی اور تھے مولا علی نہیں بن سکے امام حسن نہیں بن سکے مولا علی نہیں بن سکے حضرت عثمان نہیں بن سکے حضرت عمر نہیں بن سکے صدیق اکبر نہیں بن سکے تو لا الہ کی بنیاد کہہ رہے ہو اور اگر غایت و ما یقال کے قبیلے سے یہ کہا جائے کہ اپنے حلقے میں اپنے حلقے میں امام حسین توحید کی بنیاد بن گئے تو یہ معنی صحیح ہے لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ تمام مسلمانوں کی توحید کی بنیاد امام حسین بنے یہ غلب یہ غلو یہ افراد رافضیت اور کچھ نہیں کیوں ولایت کے بادشاہ مولا علی کو کہا جاتا ہے شہرت مشہور ہے لیکن اس کا مطلب ہے وہ اپنے حلقے میں بادشاہ ہے جین سلسلوں کا فیض ان سے ہے اس میں وہ ولایت کے بادشاہ ہیں نقش بندی سلسلہ اس کا فیض تو صدیق اکبر سے ہے اور مجدد صاحب جگہ جگہ مکتوبات میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں فیض دو قسم ہوتا ہے نبی پاک کا ایک فیض نبوت ہوتا ہے فیض نبوت ایک ہے فیض ولایت فیض ولایت علی کے پاس تھا فیض نبوت صدیق کے پاس تھا اندھے کیا حضرت معاویہ مخالف تھے ان کو بلی مانتے ہو مخالفت کو ہوتے ہوئے فیض کہاں سے گیا وہاں کیسے گیا بتاؤ تو صحیح اندھے صحابہ اکرم کو فیض نہ علی سے ملا ہے نہ کسی سے ان کو براہ راست رسول اکرم سے ملا ہے وہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جہاں تک جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نظام کا فیض جاری رہا اس وہاں تک درمیان میں کسی واسطے کی حاجت نہیں تھی رسول اکرم کا فیض براہ راست آتا تھا نظام مصطفیٰ کی برکت سے اسی وجہ سے جب بیعت کے سلسلے اور تصوف کے سلسلے یہ بعد میں شروع ہوئے ہیں پہلے نہیں تھے پیری مریدی بعد میں چلی ہے اور یہ بھی لاہوری ڈاکٹر کی تقسیب و تردید کے لیے کافی ہے کہ ابن عباس نے تو خود بیعت کی تھی یزید کی جس طرح تم خط پیش کر رہے ہو کہ تو ایسا ہے یزید تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے سوال پیدا ہوتا ہے پھر بیعت کیوں کی ابن عباس نے اس پر تو اتفاق ہے سب کا ابن عباس نے بیعت فرمائی اولا نے انکار فرمایا یا نہیں اس میں اختلاف ہے لیکن بیعت کرنے میں اتفاق اب بات آ گئی گجران والوی فضائی خفاش خفاش جانتے ہیں چمگادڑ فضائی خفاش فضائی کا اشارہ جو ہے وہ سمجھنے والے سمجھیں گے فضائی مخلوق کن کو کہا جاتا ہے فضائی مخلوق کی خوشیا برداری میں آپ مصروف رہتے ہیں اور یہی آپ کی خدمت ہے اسلام کے لیے اس کے سوا دکھائیں کبھی نکاح پڑا رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی آ جا رہا ہے کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے سارا کچھ فیل انہیں کا ہے اتنا بڑے مراکز ایسے تھوڑے بن جاتے ہیں یہ پھر مخلوق کے فیل ہیں سارے اب وہ کیا کہہ رہا ہے ہاں ہاں ہاں ہاں حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا اسلام کی عظمت نہ ہوتی خدا کے گھر میں نہ ہوتی اگر حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا اچھا تو علامہ خفاج صاحب آج آپ کو گھر گھر حسین نظر آ رہے ہیں وہ مردود یہ تو بندہ بندہ آج تھوڑا باز امیر بندہ کہتا ہے یار آج تو یزیدیوں سے گھر بھرے ہوئے ہیں یزید سے گھر بھرے ہوئے ہیں کہتے ہیں صرف اقبال بھی فرما گئے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں تو بھڑوا گھر گھر کہہ رہا ہے گھر گھر میں حسین ہے اچھا گھر گھر میں حسین ہے اس کا مطلب ہے یہ تھانے یہ کچہریاں یہ سارا باہر جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب حسین ہی حسین ہے لاکھ لنت ہے تمہارے ایسے نظریے پر اس سے بدتر توہین ان پاکوں کی کیا ہوگی کہ جو یزید نہیں دنیا کے تمام جانوروں سے بدتر لوگ ہیں ان خنزیروں کو بھی تم حسین کہتے ہو ایسی توہین ظلموں کیا اور کیا ہوگی لانت ہے صرف اپنا لنگر چلانے کے لیے ایسا کرتے ہو آگے پھر کہتا ہے اسلام کی عظمت آیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں ادا نہ ہوتی اسلام کی عظمت آیا نہ ہوتی حسین پاک نہ شہید ہوتے تو اسلام کی عظمت آیا نہ ہوتی اس کا مطلب ہے اسلام کی امام حسین سے پہلے تو اسلام کی عظمت ظاہر نہیں ہوئی نا اور حسین پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ہی صرف مسلمان تھے اور ان کا شہید ہونا اسلام میں سب سے بڑا فرض تھا اگر نہ ہوتے تو سارے کافر تھے خدا کی عظمت کو کون ظاہر کرتا لاکھ لانت ہے تمہارے مذہب پر یہ سارے صحابہ کافر تھے کتے تیرے نزدیک جو روکنے والے تھے وہ کون کون لوگ ہیں جو روکنے والے تھے وہ کیا کیا لوگ ہیں عبداللہ بن عمر جیسے عبداللہ بن عباس جیسے محمد بن حنفیہ جیسے ابو سعید خدری جیسے کون کون حضرات ہیں تو وہ تو بہت بڑے فرض سے روک رہے ہیں ایسا فرض جس سے خدا کی عظمت ظاہر ہونا تھی اس سے روک رہے ہیں اور پھر وہ سارے ہی کافر تھے خدا کی عظمت کو تو ظاہر نہ کرتا بس ان کی شہادت ایک ہی شخص تھے روکنے کا کام تو امام حسن نے بھی کیا تھا اس کا مطلب ہے اسلام کی عظمت ظاہر ہونے کا راز ان کو بھی معلوم نہیں تھا کتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تو کما اطرت نسارا عیسا مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نسارا نے حد سے بڑھا دیا کتے رسول کو حد سے بڑھانا کفر ہے تم حسین پاک کو بڑھا رہے اتنا بڑی حد سے گزار دینا خدا کے گھر میں اذانہ ہوتی لاکھ لانت ہے تیرے اوپر ان کے شہید ہونے کے بعد اذانے شروع ہوئی ہیں کیا اور بتا جو ان کے ساتھ شریک نہ ہوئے اور ان کے روکنے والے تھے ان کے گھر میں اذان ہوتی تھی کہ نہیں لاکھ لانت ہے تمہارے اوپر جو بیت پیچھے رہ گئے صحابہ پیچھے رہ گئے ان کے گھر میں اذان ہوتی تھی کہ نہیں کیونکہ اذان تو ہونی تھی گھر میں شہید ہونے کے بعد تو باقی کے گھر تو ہمیشہ خالی رہے اذانوں سے اور اندھے یہ تمام تاریخ کی کتابیں لکھ رہی ہیں البدا نیا میں بھی ہے سیر العالم میں بھی ہے تاریخ الاسلام میں بھی ہے تاریخ دمشق میں بھی ہے یہ حوالہ اس کا یہ تاریخ دمشق جلد چودہ صفحہ نمبر دو سو آٹھ لکھا ہے وقال سعید بن مسیب لو ان حسین لم یخرج لکان خیر اللہ اگر حسین خروج نہ فرماتے تو آپ کے لیے بہتر تھا آخر میں ان محرم خانوں کے محرم کی جو اصل وجہ اور اصل سبب ہے غم حسین کیا بولتے ہیں غم حسین میں ان بھڑووں کی دو رخی دو رخی ثابت کرتا ہوں زہر کرتا ہوں جس سے پتا چلے کہ یہ بیچارے عقل سے ہی ہیں دین ایمان وغیرہ وہ تو سب چیزیں آ ہیں نا یہ سرے سے عقل ہی نہیں رکھتے غم حسین کہتے ہیں ایسے اچھا جتنے ولی ہیں ان کے عرس مناتے ہیں کیا مناتے ہیں عرس کا مانا ہوتا ہے شادی ان کے مفتی احمد یار گجراتی صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی عرس کو کہتے ہیں اس کا مانا تو شادی ہے جس دن ولی جا رہا ہے اس دن الٹا خوشی یہ کیا مانا تو وہ وجہ لکھتے ہیں کہ بھئی اس کو عرص کیوں کہتے ہیں شادی کیوں کہتے ہیں فرمایا اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ کامل قبر میں کامیاب ہوتا ہے سوال و جواب میں تو اس کو فرشتے کہتے ہیں نم کنو متل آروس سوجا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے تو دلہن کہہ رہے ہیں اس کو اور دلہن تو اسی کو کہتے ہیں جس کی شادی ہوئی ہو اور وہاں پر عروس کا لفظ ہے تو عروس سے عرس نکلا لہذا جب بھی ولی فوت ہوا جس دن اس کی شادی سمجھو عرس مناؤ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں عرس پر کوئی سر میں مٹی نہیں ڈال کر بیٹھا ہوگا پیر منہ میں داڑھی داڑھی میں جس طرح بھی ہے گرد و غبار اس کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوگا کپڑے جس طرح کے بغیر تیاری کے پہنے ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا پوری تیاری ہوگی ایسے جیسے حضرت بہت بڑے فنکشن میں جا رہے ہیں فنکشن بولنا پڑا ان خبیصوں کے لیے اور کیا بہت بڑے فنکشن کے لیے میں جا رہے ہیں ایسے اچھا بھائی جس دن ولی فوت ہوا قبر میں گیا تو قبر میں دلہن بن گیا تو اس کا وہی دن وفات کا وہ خوشی کا بن گیا میں ان بھڑووں سے پوچھتا ہوں امام حسین کا قبر شریف میں حال تم نے کوئی بہت ہی گندا محسوس کیا ہے کتے کے ان کا غم مناتے ہو عرس نہیں کرتے وہ سمجھے نہیں کیا کہہ رہا ہوں بھائی امام حسین جس دن شہید ہوئے کیا وہ قبر شریف میں سوال و جواب میں کامیاب نہیں ہوئے اگر کامیاب ہوئے اور یقیناً ہوئے تو پھر ان کو فرشتوں نے نہیں فرمایا کہ دلہن کی طرح سو جا اور اگر فرمایا ہے اور یقیناً فرمایا ہے تو پھر ان کے لیے عروس ان کے وفات کے دن کے لیے وشال کے دن کے لیے عروس کے لفظ سے عرس تم نے کیوں نہیں نکالا بڑوے ہوزل کہاں سے نکال لیا ہو کتے تو پھر تو تمہارا حق بنتا ہے کہ شادی کرو اس دن اور کرتے بھی ہو وجہ کرتے ہو غیرت کیسے میں نے نہیں دیکھا مولوی ذاکر کوئی بھی اس میں جا رہا ہو امام حسین کے نوحے کی مجلس میں اور غم حسین منانے کی مجلس میں جا رہا ہوں اور اس کے کپڑے اس کا اپنا حال ان دھوتا ہو نہ خون ہے کوئی ہے وہ میک اپ کرواتے ہیں جا کر کے اس پر بیوٹی پارلر پہ بڑوا تیار ہوتا ہے ارے کیوں تیار ہو رہا ہے غم حسین کرنا ہے لاکھ لانت ہے تمہارے یہ کیسا عجیب غم ہے کہ تیری مر جائے تیرا مر جائے وہ کتے تجھے ہوش نہیں رہتی کھانے کی ہوش نہیں رہتی پہننے کی ہوش نہیں رہتی نہانے کی ہوش نہیں رہتی کپڑے تیار کرنے کی کسی کام کی ہوش نہیں رہتی بڑوے تیرا کھانا بھی دوسری برادری پکاتی ہے اور کتے عجیب بات ہے جس دن امام حسین کا غم ہو رہا ہے اس دن تمہیں ساری تیاری اور میک اپ یاد آئے گا یہ کیا ہوا خوب بن ٹھن کر جا رہا ہے یہ کیسا غم منا رہا ہے معلوم ہو لانتی ہو تمہارا غم بھی ایک ڈرامہ ہے تمہارا غم بھی ایک دھوکہ ہے تمہارا غم بھی ایک چکر بازی ہے تمہارا غم بھی منافقت ہے امام حسین کے ساتھ اسی وجہ سے مسلمان اس کو غم کہنا بھی گوارا نہیں کرتے یہ ذہن میں رکھنا یہ رافضی کہتے ہیں اور ہمارا جو مسلمانوں کا اہل سنت کا جو طریقہ ہے محرم میں یاد حسین منانے کا وہ ہے گھروں میں لنگر پکانا ختم شریف پڑھنا قرآن خانی کرنا دو روزے رکھ لینے نو اور دس کا اور پھر اگر کوئی صحیح عالم مل گیا تو اس سے فضائل مناقب بس مقتل شہادت امام حسین کو بیان کرنا حرام ہے یہ میں یہ میرا دوسرا موضوع آ رہا ہے اس کو سننا میں چار فقہا سے ثابت کروں گا چاروں فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ قتل حسین شہادت حسین کو بیان کرنا حرام ہے مقتل حسین کو بیان کرنا حرام ہے اعلی حضرت بریلوی سمیت کی بات کر رہا ہوں خیال رکھنا یہ طریقہ ہے مسلمانوں اسی کے پاس بند ہو جاؤ کسی رونے رونالے والے کو مت بلانا جائز نہیں حرم ہے حرم ہے حرم ہے لنگر پکاؤ قرآن خانی کرو شہدا کر بلا ارواح طیبہ طاہرہ کو پہنچاؤ اور اپنی خیر و صلاح کی دعا مانگو یہ طریقہ ہے باقی سب رفضیت ہے ہمارے اسلام میں یہ طریقہ رائج تھا اور میں اسی کا پاپ باندھ دوں میں نے دس محرم کو آپ نے دیکھا لنگر شریف پکایا قرآن خانی کروائی کروا کے اور جناب ختم شریف پڑا اور بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیا یہ باقی سب بدعات بدعات بدعات سبایت اس کا ارتکاب بھول کر نہیں کرنا پرانا طریقہ جو تمہارا چل رہا ہے جس دن سے چل رہا ہے توبہ کرو کسی حرام اور ناجائز کام کرنے سے سواب نہیں ملتا الٹا لنت ملتا اور یہ دیکھ لینا میں نے آپ کو سنانا ہے تو کہا کہ کلام سناؤں گا انشاءاللہ تو معلوم ہو میرے دوستو یہ لوگ در حقیقت اللہ پاک معاف کرے ان کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ امام حسین کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ قبر میں برے حال میں سمجھتے ہیں تب غم کرتے ہیں اگر ولیوں کی طرح ان کو دلہن کی طرح ولیوں کی طرح ان کو دلہن کی طرح اگر سمجھتے تو یہ ظالم ان کا بھی اور شادی کرتے غم نہ کرتے اللہ پاک عمل کی توفیق دو